یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ایدیہم ان کے سامنے وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے اس سے کیا مراد ہے چند اقوال ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک جو کچھ ان کے سامنے ہے یعنی دنیا اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی بعد میں ہے مطلب آخرت سب کے احوال کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے نمبر دو جو کچھ ان کے سامنے ہے یعنی آگے مطلب آخرت اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی وہ دنیا جسے وہ چھوڑ گئے سب کے احوال کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نمبر تین اور جو کچھ ان کے سامنے ہے یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی ان سے اوجھل ہے آسمانوں کے اوپر نمبر چار جو کچھ ان کے سامنے یعنی آگے ہوگا ان کے مننے کے بعد اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی ان سے پہلے تھا ان کے پیدا ہونے سے قبل نمبر پانچ جو کچھ ان کے سامنے ہے یعنی جو نیکی یا برائی وہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی وہ نیکی یا برائی جو وہ بعد میں کریں گے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے